السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 394 394 تین سو سب سے پہلے ایک بات آج استغفار پر میں مختصر بیان کروں گا لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے یہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے یہ تو مناسب ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی خاتون اس قسم کا سبق چلانے کی کوشش نہ کرے عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے فتنے کا اندیشہ ہے اس کے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے یہ نہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر عورت سبق دے رہی ہے ساری دنیا میں مرد عورتیں سن رہے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس اس قسم کا کوئی سبق پہنچے کسی خاتون کا تو آگے بھی نہ بڑھائیں اس میں آپ کو بھی گناہ ہوگا یہ ذہن میں رکھنا مرد کی آواز دین کی شکل <clears throat> شکل میں مرد سنے عورتیں سنے کوئی حرج نہیں ہے حرم شریف کے ائمہ کی آواز سارے مرد عورتیں سنتی ہیں اور بیانوں کے اندر بھی مرد کی آواز سارے مرد اور عورتیں سنتی ہیں لیکن عورت جو ہے اس سے بھی شوق پیدا ہو جائے کہ میں بھی دن کا کام کروں یہ دن کا کام نہیں ہے بلکہ شیطان کی سکھائے ہوا جھوٹا جملہ ہے اگر عورتوں کے ذہن میں یہ بات آئے یا یاد رکھنا کہ بالکل جائز نہیں ہے اس لیے عورتیں اس قسم کا سبق بالکل شروع نہ کریں ہاں اپنے گھر میں تعلیم کریں اپنی بیوی اپنے شوہر ہے بچہ ہے یا جو تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں وہاں تعلیم کریں مختصر جہاں خالی خواتین ہوتی ہیں لیکن واٹس اپ پر سبق شروع کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے یہ فتنے کا دروازہ ہے اس کا خاص خیال رکھنا عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے اب جو ہے استغفار کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ روزانہ اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے پکاتے بھی اے اللہ معاف کر دے گھر کی صفائی ہو رہی ہے اے اللہ تعالیٰ معاف کر دے استغفر اللہ اللہ ہاں حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا تھا اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں تو حسن بصری نے کہا استغفار کرو دوسرا آیا میرے اولاد نہیں ہے کہا استغفار کرو تیسرا آیا کہ میرے روزی میں برکت نہیں ہے کہا استغفار کرو چوتھا آیا کہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہے کہا استغفار کرو دس پندرہ لوگ آئے ہر ایک کو حسن بصری نے ایک ہی جملہ کہا استغفار کرو قرآن شریف کے اندر استغفار کے بارے میں بہت آیتیں آئی ہیں زبردست آیتیں آئی ہیں قرآن شریف کے اندر اس لیے میں نے قرآن کے اندر حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا ایک بہت بڑے امام میرے پاس آئے اور وہ میرے قریب آ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے آپ کی کتابیں الحمد ہم بھی پڑھتے ہیں دنیا میں پڑھی جاتی ہے ایک کام امت میں نہیں ہوا ہے اگر آپ کر لو میں نے کہا بتاؤ یوں کہا کہ قرآن کے جو استغفار ہیں وہ جمع کر دو تو اس وقت سے میں نے مدینہ مسجد نبی سے ہی نیت کر لی تھی کہ قرآن شریف کے استغفار یہ جمع کروں گا پھر دوسرے عالم تھے انہوں نے کہا کہ بھی قرآن شریف کے استغفار بھی جمع کرو اور یہ حدیث کے استغفار بھی جمع کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تو میں نے کہا اب دونوں چیزیں تو ساتھ مشکل ہیں لیکن یہ کہ بھی آہستہ آہستہ کر کے کوشش کریں گے تو قرآن شریف والے استغفار تقریباً ہم نے جمع کر لیے ہیں اب جو ہے میں آپ کو یہ پڑھاتا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا سوتے وقت تین مرتبہ استغفار کرنا مت بھولنا یہ میری نصیحت پلے باندھ لینا کہ سوتے ہوئے گنا معاف کرا کے سو جاؤ کیونکہ آدمی کبھی کبھی سوتا ہے اور صبح جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی سوتے وقت تین مرتبہ خالی اتنا کہہ لے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو تین مرتبہ یا تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے یا تین مرتبہ اللہ مغفر لی پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمندر ریت کے ضرور کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا ایمیجز بنانے والے امیجز بنا لیں اور یہ امیجز بنا لیں کہ سوتے وقت تین مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے اور پھر یہ استغفار ڈال دیں استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه تین مرتبہ یا جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو تین مرتبہ ڈال لیں اور حدیث کا حوالہ ڈال دیں میری کتاب گلدست مغفرت اس کے اندر حدیثیں لکھی ہیں ساری کی ساری اس میں سے حدیث دیکھ لیں اور اوپر کا حوالہ بھی ڈال دیں میری کتاب کا بھی حوالہ ڈال دیں اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے یہ روزانہ تین مرتبہ استغفار کر کے سویا کرو روزانہ گنا معاف ہو جائیں گے ریت کے ضرور کے برابر گناہ ہوں گے تو بھی معاف حدیث شریف میں آتا ہے آسمان کے تاروں کے برابر گنا ہوں گے تو بھی معاف کتنا آسان نسخہ ہے گناہ معاف کرانے کے نبی نسخے کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اس لیے رات کو سوتے وقت تین مرتبہ استغفار کی کثرت کریں اور اٹھتے وقت استغفار پڑھیں تین مرتبہ اور اٹھتے بیٹھتے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین